حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کیا آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اور بعض اوقات کہتے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ آزا پر سجدہ کریں سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ سو اکانوے